بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ۖ قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد للہ وکفا وسلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ کل تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین ظالمن و اذا اور جب قلا کہا جاتا ہے ان کو آمین ایمان لاؤ بیما اس پر جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی ان یہود سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک پہ ایمان لے آؤ جس کی صفت یہ ہے کہ مصدق لما معاہم حق بھی ہے سچ بھی ہے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات کو ہی مانیں گے ہم تو صرف تورات پر ہی عمل کریں گے اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ہم کسی کو نہیں مانیں گے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم تورات کو ہی مانتے ہو تورات کے ہی احکامات پر عمل کرتے ہو تو پھر مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا حالانکہ تورات میں تمہیں منع کر دیا گیا تھا کہ تم نے انبیاء کو قتل نہیں کرنا اس کے باوجود تم نے انبیاء کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بھی بنا لیا بچھڑے والا واقعہ سارا پیچھے میں بتا چکی ہوں ترجمہ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ادا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو و ایمان لاؤ بیما اس پہ جو انضل اللہ اللہ نے اتارا کالو تو وہ کہتے ہیں نو منو ہم ایمان لاتے ہیں بیما اس پر جو ان ضلع نازل کیا گیا علینا ہم پر اگر آئین علا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پر اور ایک ہوتا ہے الا طرف الا کا مطلب طرف اور اعلیٰ پر کہتے ہیں کہ وہ ان کی یہ بات ہوتی ہے ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ نو منو ہم تو ایمان لاتے ہیں بیما اسی پر جو اتارا گیا علینا ہم پر وہ یکفرونا اور وہ انکار کرتے ہیں بیما اس کا جو ورا اس کے علاوہ ہے وہ الحق کو حالانکہ وہ حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لیما ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فالمہ پھر کیوں تقتلونا تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ ہی اللہ کے انبیاء کو من قبل اس سے پہلے ان کن تم اگر تھے تم مومن ان مومن اگر تمہارا دعویٰ سچا تھا تم واقعی تو رات پر ایمان لانے والے تھے تو انبیاء کو کیوں قتل کیا ولقت اور البتہ تحقیق جا اکم آئے تمہارے پاس موسا علیہ صلاۃ وسلام بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ ثم پھر اتخذ تم تم نے بنا لیا الجلا بچھڑے کو معبود ممباد ہی حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کے بعد و انتم تم اور تم ظالمون ظالم ہو صدق اللہ العظیم